بدھ مذہب یہاں تک ان مذاہب کا ذکر تھا جن سے اسلام کا اختلاف نفس جنگ کے جواز اور عدم جواز میں نہیں بلکہ محض اس کی اخلاقی اور عملی نوعیت میں تھا اب دوسری قسم ان مذاہب کی ہے جو سرے سے جنگ کے ہی مخالف ہیں اور اسلام سے اس بنا پر اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ جہاد بالسیف کی اجازت ہی کیوں دیتا ہے ان مذاہب میں تاریخی ترتیب کے اعتبار سے پہلا نمبر بدھ مذہب کا ہے بدھ مذہب کے ماخذ مسئلہ زیر بحث میں بدھ مذہب کے طریقے کی تحقیق کرنے سے قبل یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ آج ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے کہ فی الواقع بدھ کی تعلیم کیا تھی بدھ نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی اس نے اپنے قائم کردہ مذہب کے عقائد اور احکام کا کوئی ایسا مجموعہ بھی مرتب نہیں کرایا جس سے اس کی تعلیمات خود اس کی زبان سے معلوم کی جا سکتی ہوں تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے کسی پیروں نے بھی اس کی زندگی میں یا اس کے بعد کسی قریبی زمانے میں اس کی تعلیمات کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش نہیں کی بعض روایات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد راج گریہا میں ایک بڑی مجلس منعقد ہوئی تھی جس میں اس کے ایک دو مخصوص مریدوں نے اس کی تعلیمات پر زبانی لیکچر دیے تھے لیکن اول تو خود انہی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لیکچروں کو ضبط تحریر میں نہیں لایا گیا دوسرے تاریخی حیثیت سے یہ بھی پوری طرح ثابت نہیں ہوتا کہ آیا یہ کونسل فی الواقع منعقد ہوئی بھی تھی یا نہیں مہا پرین بان سوتر جو ہمارے پاس بدھ کی زندگی اور اس کے بعد کے حالات معلوم کرنے کا سب سے زیادہ مستند ذریعہ ہے اس کونسل کے بارے میں بالکل خاموش ہے اب رہیں موجودہ کتابیں جو اس مذہب کے متعلق ہماری معلومات کا تنہا ذریعہ ہیں سو یہ سب بدھ کے بہت بعد کی تصنیف ہیں ان کے انتقال پر ایک صدی گزر چکی تھی جب ویسالی میں اس مذہب کے آیان و آئمہ کی ایک کونسل منعقد ہوئی اور بڑے مباحثے کے بعد اس کے اصول اور عقائد اور احکام کو مرتب کرنے کی کوشش کی گئی مگر اس کے متعلق دیپ ومسا کا مصنف ہم کو خبر دیتا ہے کہ اس میں بھکشوؤں نے اصل مذہب کے اصول بدل دیے اس کے عقائد اور احکام میں بہت کچھ ترمیم اور تنسیخ کی اور اصل سوتروں کو بدل کر نئے سوتر بنا لیے اسی زمانے میں بدھ مذہب کو ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ شروع ہوا اور پہلی صدی عیسوی یعنی چار سو برس تک یہ سلسلہ جاری رہا لیکن آخری زمانے میں اس مذہب کو پھر تحریف سے دوچار ہونا پڑا یہاں تک کہ اس کے بنیادی اصول بھی بدل گئے ابتدائی بدھ مت میں خدا کا کوئی وجود نہ تھا مگر اب ایک غیر فانی ہستی کا وجود مان لیا گیا جو تمام کائنات سے برتر ہے اور جس کا محض ایک مادی ظہور بدھ کی شکل میں ہوا ہے ابتدائی بدھ مت میں جنت اور دوزخ کا کوئی تصور نہ تھا مگر اب نیک اعمال کا صلہ جنت اور برے افعال کا عوض دوزخ کو تسلیم کر لیا گیا ابتدائی بدھ مت میں زاہدانہ زندگی کے قواعد بے انتہا سخت تھے مگر اب ان کو بدل کر ضروریات کے لحاظ سے نسبتاً نرم کر دیا گیا بدھ مت میں یہ آخری تعریف کنشک کے زمانے میں ہوئی جو پہلی صدی عیسوی میں گزرا ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ماتحت کشمیر میں جو کونسل منعقد ہوئی تھی اس میں اسی تحریف و تمسیخ کے ساتھ بدھ مذہب کے قوانین مرتب کیے گئے تھے ان جدید قوانین کو ایک چھوٹے سے فرقے نے رد کر دیا مگر پیروان بدھ کے سواد اعظم نے جو اصطلاح میں مہا فرقہ کہلاتا ہے انہیں تسلیم کر لیا اس سے ظاہر ہے کہ صحیح مینوں میں جس چیز پر مذہبی کتاب کا اطلاق ہوتا ہے وہ بدھ مذہب میں موجود نہیں ہے اور ہم کسی سند کی بنا پر وسوق کے ساتھ یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ بدھ کی اصلی تعلیم کیا تھی زیادہ سے زیادہ اعتماد ان کتابوں پر کیا جا سکتا ہے جو عہد کنشک کے آخری عمل تحریف سے بچ کر ہم تک پہنچی ہیں اور وہ تین ہیں نمبر ون ونائی پتک جو زہدانہ زندگی کے قوانین کا مجموعہ ہے اور تین سو پچاس قاف میم سے تقریباً دو سو پچاس قاف میم تک مختلف ایام میں مرتب ہوا ہے مگر اس کے مصنف یا مصنفوں کا پتہ نہیں ملتا نمبر ٹو ہے ست پتک جس میں حصول نجات کے طریقے یا بدھ مت کے فلسفہ اخلاق پر زیادہ تر بدھ کے اقوال جمع کیے گئے ہیں اس مجموعے کے مصنف اور زمانہ تصنیف کے متعلق بھی تاریخ میں کسی قسم کی معلومات محفوظ نہیں ہے نمبر تھری ابھی دم پتک جو زیادہ تر بدھ مت کے فلسفہ اخلاق اور باد طبیعت پر مشتمل ہے یعنی میٹا فزکس اس کے متعلق ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ تیسری صدی قبل مسیح کے خاتمے سے پہلے موجود تھی آئندہ صفحات میں ہم بدھ کی تعلیم کے متعلق جو کچھ کہیں گے وہ دراصل اس بدھ کے متعلق ہوگا جسے یہ کتابیں ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں نہ کہ اس بدھ کے متعلق جس کو ہم نہیں جانتے کہ وہ دراصل کس چیز کی تعلیم دیتا تھا اہنسا کی تعلیم بدھ مت ایک اہنسائی مذہب ہے اس میں ہر زی روح شے کو معصوم قرار دیا گیا ہے اور انسان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کیڑے تک ہر جاندار کی عصمت اس معنی میں تسلیم کی گئی ہے کہ اس پر کسی حال میں تجاوز نہیں کیا جا سکتا بدھ کے احکام اشرا میں سب سے پہلا تاکیدی حکم یہ ہے کہ کسی جاندار کو ہلاک نہ کرو جو بھکشو آمدن کسی شان جاندار شے کو اس کی زندگی سے محروم کرے وہ اس کے قانون میں ناقابل معافی جرم کا مرتکب ہے حد یہ ہے کہ وہ بھکشوؤں کو برسات کے تین مہینوں میں گوشہ عزلت سے باہر نکلنے تک کی ممانعت کرتا ہے تاکہ زمین پر چلنے سے حشرات الارض نہ کچلے جائیں ان شدید اہنسائی احکام کے ساتھ جنگ کی اجازت تو درکنار اس کا تصور بھی ناممکن ہے جب جان کا احترام اس کی نگاہ میں اس قدر بڑا ہوا ہے تو لا محالہ اسے ایک ایسے عمل کو شدید نفرت کی نظر سے دیکھنا ہی چاہیے جس میں کیڑوں کی نہیں آدمیوں کی ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں جانیں تلوار کی دھار اور گھوڑوں کی ٹاپ کے نیچے قربان کی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بدھ نے ایک بھکشو کے لیے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے کہ وہ میدان جنگ میں تماشائی کی حیثیت سے جا کر ہی خوریزی کا نظارہ کرے چنانچہ پکتیا دھما کی اڑتالیسویں دفعہ یہ ہے جو بھکشو بلا کسی معقول وجہ کے ایک ایسی فوج کو دیکھنے جائے جو جنگ کے لیے صف بستہ ہو تو وہ پکتیا جرم کا مرتکب ہوگا اگر اس بھکشو کے فوج کی طرف جانے کی کوئی معقول وجہ ہو تو وہ صرف دو یا تین راتوں تک وہاں ٹھہر سکتا ہے اگر وہ اس سے زیادہ ٹھہرے تو یہ پکتیا ہے اور اگر وہ وہاں دو یا تین رات کے دوران قیام میں میدان جنگ کی صف آرائی یا افواج کی سپا شماری یا قوائے حرب کی صف بندی یا معائنہ کے موقع پر جائے تو یہ بھی پکتیا جرم ہے بدھ کا فلسفہ ان احکام سے جنگ کے متعلق بدھ کا مسلک صاف معلوم ہو جاتا ہے لیکن اس مسلک کے حسن و قبہ کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے صرف ان مختصر احکام ہی کا جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس پورے نظام فلسفہ کو سمجھنا ضروری ہے جس کا ایک جز آہنسہ کا یہ عقیدہ ہے آہنسہ خود تو دراصل ان وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے جو اس خاص شکل میں انسانی زندگی کو ڈھالنے اور اس مخصوص راستے پر اس کو لے جانے میں معاون ہوتے ہیں اور جسے بدھ نے انسان کے لیے پسند کیا ہے لہٰذا دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کون سی شکل ہے جس میں بدھ انسان کی زندگی کو ڈھالنا چاہتا ہے وہ کون سا راستہ ہے جس پر وہ اس کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے یا وہ کون سی منزل ہے جسے اس نے اپنا نصب العین بنایا ہے اور وہ کیا عملی وسائل ہیں جنہیں اس غرض کے لیے وہ استعمال کرتا ہے ان مسائل کو سمجھے بغیر اہنسا کی اصلی روح اور حیات انسانی پر اس کے گہرے اثرات کو سمجھنا مشکل ہے بدھ نے انسان کی زندگی کا مطالعہ جس نقطۂ نظر سے کیا ہے وہ دنیا کے دوسرے حکمہ اور معلمین مذہب و اخلاق کے نقطۂ نظر سے بالکل مختلف ہے اس نے یہ سمجھنے کی سرے سے کوئی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ انسان دنیا میں کیوں پیدا ہوا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس لیے قدرتی طور پر وہ اس سوال سے بھی کوئی بحث نہیں کرتا کہ اس دنیا میں انسان کے لیے زندگی بسر کرنے کا کون سا طریقہ ہے جو اس کی اور اس کے ابنائے نو کی حقیقی فلاح کا موجب ہو اس نے اپنی ساری توجہ صرف اس سوال کے حل کرنے میں صرف کر دی ہے کہ انسان کی زندگی میں تغیر اور انقلاب کیوں ہوتا ہے بچپن جوانی بڑھاپا تندرستی بیماری پیدائش موت رنج خوشی راحت مصیبت اور اسی قسم کے مختلف تغیرات کی علت کیا ہے اور اس چکر سے نجات حاصل کرنے کی صورت کیا ہے انسان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کو صرف یہی ایک سوال قابل توجہ نظر آیا ہے اور وہ تمام دوسرے عملی اور اعتقادی مسائل سے اس نے بالکل آنکھیں بند کر لی ہیں اس بنیادی سوال پر کئی سال تک گیان دھیان کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ زندگی فی نفسے ہی ایک مصیبت ہے جس میں انسان مبتلا ہو گیا ہے اور پیدائش سے لے کر موت تک اس پر جتنے انقلابات گزرتے ہیں وہ سب اسی مصیبت کے مظاہر ہیں اس کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ محض ابس اور بیکار پیدا ہوا ہے یا اگر اس کا کوئی کام ہے تو وہ صرف مصیبت سہنا اور تکلیف اٹھانا ہے اس لیے یہ دنیا اس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے یہاں اس کے لیے حقیقتاً کوئی راحت اور مسرت نہیں ہے کیونکہ ہر راحت کے پیچھے ایک نقصان ہر شگفتگی کے پیچھے ایک پجمردگی اور ہر پیدائش کے پیچھے ایک موت لگی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ تحول اور انقلاب کے ایک دائمی عمل کے تابع ہے جو خود ایک مصیبت ہے اس مصیبت میں انسان کیوں مبتلا ہے اس کا جواب بدھ یہ دیتا ہے کہ خواہش احساس اور شعور اس کو زندگی کی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں نفس کی انہی قوتوں کے باعث دنیا سے انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے اور یہی تعلق اسے بار بار دنیا میں لاتا ہے وہ بار بار اس کو ایک جون سے دوسری جون میں ایک قالب سے دوسرے قالب میں اور ایک زندگی سے دوسری زندگی میں لیے پھرتا ہے اور جب تک خواہش کا یہ پھندہ اس کی گردن سے نہیں نکلتا اس وقت تک وہ بار بار مرنے اور بار بار زندہ ہو کر کسی نہ کسی شکل میں پھر پیدا ہونے کے سلسلے سے چھٹکارا نہیں پا سکتا پھر اس مصیبت اس زندگی کے چکر سے نجات کیسے حاصل ہو اس سوال کو بدھ نے صرف ایک لفظ نروان سے حل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب زندگی مصیبت ہے اور خواہش اس مصیبت کی جڑ تو انسان کے لیے اصلی راحت صرف نیستی فنا اور عدم محض میں ہے اور وہ خواہش احساس اور شعور کو بالکل مٹا دینے سے حاصل ہو سکتی ہے انسان دنیا کے تمام علائق سے منقطع ہو جائے کسی چیز کی محبت کسی شے کی تمنا کسی لذت کی چاشنی غرض اس دنیا کی کسی چیز کی طرف اپنے دل میں کشش نہ رکھے اور اپنے تمام جذبات احساسات اور خواہشات کو اس طرح فنا کر دے کہ اس دنیا سے اس کا کوئی واسطہ اور تعلق باقی ہی نہ رہے جو اسے یہاں دوبارہ لانے کا مجب ہو اس طرح وہ وجود کی قید سے نکل کر عدم یا فنائے محض کی حالت میں چلا جائے گا یہی نروان ہے اور یہی بدھ کے نزدیک انسان کا منتہائے نظر ہے یا ہونا چاہیے حاشیے میں لکھا ہے لفظ نروان کے مفہوم میں علماء کے درمیان اختلاف ہے بینسن اولڈنبرگ اور رس ڈیوڈز وغیرہ کے نزدیک وہ نفس کی ایک حالت ہے جس میں وہ معصیت اور خواہش سے پاک دنیاوی زندگی سے بے نیاز اور کامل امن و سکون سے متمتع ہو لیکن میکس مولر شمتھ ہارڈی سون ہلبر اور برناؤف جیسے محققین اس مبہم تعریف پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ صاف وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے مراد انسان کا معدوم ہو جانا یا ہستی کی قید سے بالکل آزاد ہو جانا ہے اب چوتھا سوال یہ ہے کہ نروان تک پہنچنے کی صورت کیا ہے یہاں پہنچ کر بدھ کا مذہب عملی شکل اختیار کرتا ہے اس نے نروان تک پہنچنے کے لیے طریقے ہشت گانا تجویز کیا ہے اور وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے یہ چار مسائل یعنی مصیبت وجہ مصیبت صورت دفاع مصیبت اور طریق دفاع مصیبت بدھ مذہب کی اصطلاح میں حقائق اصلیہ آریہ ستیہ کہلاتے ہیں نمبر ون صحیح عقیدہ یعنی مذکورہ بالا چاروں بنیادی صداقتوں کو اچھی طرح سمجھنا نمبر ٹو صحیح ارادہ یعنی ترک لذات کا مصمم فیصلہ اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے اور زی روح ہستیوں کو عزا دینے سے کامل پرہیز نمبر تھری صحیح گفتار یعنی بد زبانی یاوا گوئی غیبت اور جھوٹ سے اعتراض نمبر فور صحیح چلن یعنی بدکاری پتل نفس اور خیانت سے اجتناب نمبر فائیو صحیح معیشت یعنی جائز طریقے سے روزی حاصل کرنا نمبر سکس صحیح کوشش یعنی دھرم کے احکام کے مطابق عمل کرنا نمبر سیون صحیح حافظہ یعنی اپنے گزشتہ اعمال کو یاد رکھنا نمبر آٹھ صحیح تخیل یعنی راحت اور مسرت سے بے نیاز ہو کر عدم محض یعنی نروان کی طرف دھیان لگانا اس طریقے ہشت گانا کو عملی شکل میں لانے کے لیے بدھ نے دس اخلاقی احکام دیے ہیں جن میں سے پانچ معقد ہیں اور پانچ غیر معقد یہ احکام حسب ذیل ہیں فرسٹ پوائنٹ ہے کسی کی جان نہ لو نمبر ٹو چوری نہ کرو نمبر تھری زنا نہ کرو نمبر فور جھوٹ نہ بولو نمبر فائیو نشہ آور چیزیں نہ پیو نمبر سکس مقررہ وقت کے سوا کھانا نہ کھاؤ نمبر سیون کھیل تماشے اور گانے بجانے سے پرہیز کرو نمبر ایٹ پھول عطر وغیرہ سے پرہیز کرو نمبر نائن اچھے اور نرم بستر پر سونے سے پرہیز کرو نمبر ٹین سونا چاندی اپنے پاس نہ رکھو یہی طریقے ہشت گانا اور احکام اشر بدھ مذہب کے پورے اخلاقی نظام کی بنیاد ہیں بدھ نے اپنے پیروں کو معیشت اور معاشرت کے متعلق جتنی ہدایات دی ہیں ان سب کا بنیادی پتھر نفس کشی اور ترک دنیا ہے چونکہ اس کی منزل مقصود نروان ہے اور وہ بغیر نفس کشی کے حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے وہ خودی کو مٹانے کے لیے نہایت سخت ریاضتیں تجویز کرتا ہے مثلا داڑھی مونچھ اور سر کے بالوں کو نوچنا تاکہ غرور حسن خاک میں مل جائے ہمیشہ کھڑے رہنا کانٹوں یا کیلوں کے بستر پر لیٹنا ہمیشہ ایک ہی پہلو پر سونا بدن پر خاک ملے رہنا اور اسی قسم کے دوسرے اعمال جو جسم کو انتہائی تکلیف میں مبتلا کر کے روح کو مزمحل اور احساس کو باطل کرنے والے ہوں حاشیے میں لکھا ہے بدھ نے اس قسم کی بہت سی ریاضتیں تجویز کی تھیں جن کی تفصیل مکالمات بدھ ڈائلاگس آف بدھا میں ملے گی ان کے علاوہ زندگی بسر کرنے کے عام طریقوں کے متعلق بھی بدھ نے ایسے ہی احکام دیے ہیں اس جگہ ان سب کی تفصیل دینا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ کئی جلدوں پر محیط ہیں تاہم مثال کے طور پر چند نقل کیے جاتے ہیں چار چیزیں جن سے پرہیز کی سخت عقید ہے یہ ہیں عورت اور مرد کا فطری تعلق حاشیے میں لکھا ہے اس میں جائز اور ناجائز کا کوئی امتیاز نہیں ہے ونائی پتک میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھکشو نے مذہبی زندگی اختیار کرنے کے بعد جب اپنی منقوہ بیوی سے خلوت کا تعلق باقی رکھنا چاہا تو بدھ نے اس فعل سے اس کو سختی سے منع کر دیا نمبر ٹو ہے چوری حتیٰ کے گھاس کے ایک تنکے کی بھی نمبر تھری کسی جاندار حتیٰ کے چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو بھی امدن جان بوجھ کر ہلاک کرنا نمبر فور اپنی طرف کسی فوق العادت کیفیت کو منسوب کرنا مذہبی زندگی اختیار کرنے کے بعد انسان نئے کپڑے نہ پہنے کوڑے پر پڑے ہوئے چیتھڑے یا قبرستان سے مردوں کے کفن لے کر ان کی گدڑیاں سی لینی چاہیے اس کی وضاحت میں لکھا ہے بدھ مذہب کی روایات میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب ارویلا کے سردار کی لڑکی مر گئی اور ایک قریب کے قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا تو ایک روز بدھ نے اس کی قبر کھولی اس کا کفن نکالا قریب کے ایک تالاب میں لے جا کر اس کو دھویا اور اپنے ہاتھ سے اس کا کرتا سی کر پہن لیا مگر اس قسم کی گدڑیاں بھی ایک وقت میں تین سے زیادہ نہ ہوں بسر اوقات کے لیے کوئی پیشہ نہ کرے ایک لکڑی کا چمبل لے کر خاموشی کے ساتھ در بدر بھیک مانگتے پھرنا چاہیے یہ بھیک کی روزی ہی بدھ مذہب میں سب سے زیادہ پاک روزی ہے حاشیے میں لکھا ہے خود بدھ اپنے وہار سے نکل کر روزانہ بھیک مانگنے جایا کرتا تھا اسی لیے وہ اپنے پیروں کو بھکشو اور خود اپنے آپ کو مہا بھکشو یعنی سب سے بڑا بھکاری کہتا ہے رہنے کے لیے کوئی مکان نہ بنائے جنگل میں رہنا چاہیے اور درختوں کے سائے میں پناہ لینی چاہیے بیمار ہو تو کوئی دوا استعمال نہ کرے پیشاب کی تحلیل اس کے لیے کافی وسیلہ علاج ہے اپنے جسم کو صاف رکھنے کی کوشش بھی نہ کرے حد سے حد پندرہ دن میں ایک مرتبہ نہانا جائز ہے اپنے پاس روپیہ پیسہ بالکل نہ رکھے تجارت لین دین خرید و فروخت اور تمام ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں چاندی سونا استعمال کیا جاتا ہو اچھی قسم کا بستر بھی نہ رکھے ایک موٹا جھوٹا کمبل رکھنا چاہیے اور اس ایک کمبل کو کم از کم چھ سال چلانا چاہیے بدھ مذہب کی اصلی کمزوری یہ اس پورے اخلاقی نظام کا خلاصہ ہے جس کا ایک جز اہنسا کی تعلیم ہے بلا شبہ اس میں بعض نہایت عمدہ اخلاقی ہدایات بھی موجود ہیں نا انصافی ہوگی اگر ہم اس پرہیزگاری اور پاک سیرتی کی تعریف نہ کریں جس کی تعلیم بدھ نے دی ہے اور جس کا ایک مکمل عملی کونا خود اس نے اپنی پرعظمت زندگی میں پیش کیا ہے لیکن فیروں میں اپنے اندر بہت سی خوبیاں رکھنے کے باوجود اصول میں یہ پورا نظام اول سے لے کر آخر تک غلط ہے اس کی بنیاد ایک غلط عقیدے پر ہے حیات انسانی کے متعلق اس کا نظریہ غلط ہے اس نے ایک غلط مقام سے انسان اور اس کی زندگی پر نظر ڈالی ہے ایک غلط مقام کو انسان کی منزل مقصود قرار دیا ہے اور ایک غلط راستہ اس تک پہنچنے کے لیے تجویز کیا ہے بدھ دراصل دنیا کے حوادث اور تغیرات اور زندگی کے انقلاب و تحول کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا ہے وہ ان کی اصلی علت کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا ان کی گہرائیوں میں اتر کر حقیقت کا سراغ نہیں لگاتا نامردانگی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے کسی بلند نصب العین کی طرف اقدام کا عزم کرتا ہے اس کے بجائے وہ ان کا ایک سطحی مطالعہ کرتا ہے اور ایک سرسری نظر ڈال کر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان کی زندگی ابس ہے یہ سارا کارخانہ دنیا بے معنی ہے اس میں انقلاب اور گردش کا جو سلسلہ جاری ہے وہ کسی سبب اور مقصد اور منشا کے بغیر صرف انسان کو دکھ دینے اور ستانے کے لیے چل رہا ہے انسان کو عقل احساس ادراک شعور جذبات خواہشات اور جسمانی قوتیں جو کچھ حاصل ہیں سب اسے مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے ہیں اور ان کا کوئی بہتر مصرف نہیں ہے دنیا کی دولت و ثروت اس کی تہذیب اس کا تمدن اس کی سیاست اس کی حکومت اس کی صنعت و تجارت غرض اس کے سارے کاروبار بے فائدہ ہیں یہ سب تعلقات کے پھندے ہیں جو انسان کو بار بار زندگی کی طرف کھینچ لاتے ہیں اور تناسخ کے ایک دائمی چکر میں مبتلا رکھتے ہیں بس اس دنیا میں بجز اس کے انسان کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے سوا تمام خارجی تعلقات سے منقطع ہو جائے اور اپنی ذات کو بھی ہر قسم کی لذتوں سے محروم کر کے طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے اس حد تک مٹا دے کہ وہ ہستی اور وجود کی قید سے چھٹ کر نیستی اور عدم کی سرحد میں چلی جائے اب یہ ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا کے مصائب سے خوف زدہ ہو کر خود دنیا ہی کو چھوڑ دیتا ہے اس کے تمام تمدنی اور اجتماعی علائق سے الگ ہو کر صرف اپنی نجات کی فکر میں لگ جاتا ہے اور اس نجات یا عدم کی منزل تک پہنچنے کے لیے بھی وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو دنیا کے اندر سے نہیں بلکہ باہر ہی باہر گزر جاتا ہے اس سے ہرگز امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے خاندان اپنی قوم اپنے وطن اور اپنے ابنائے نو کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی شجاعانہ جد و جہد کرے گا اپنے دل و دماغ کی قوتوں اور اپنے مادی اور مانوی وسائل کو العظمی کے ساتھ سوسائٹی کی ترقی اور اصلاح کے کام میں لگائے گا ظلم و عدوان فتنہ و فساد تغیان و سرکشی اور گمراہی سے بہادرانہ جنگ کر کے دنیا میں عدل و انصاف امن و امان اور حق و صداقت کا علم بلند کرے گا اور ان مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرے گا جو قدرتی اسباب کے ماتحت ہر کام میں انسان کو پیش آتی ہیں یہ جد و جہد یہ عملی سرگرمی یہ سرفروشی اور جاں بازی یہ میدان جنگ کی مصیبتیں یہ تیر و تفنگ کی جراحتیں یہ سیاست و فرما روائی کی بوجھل ذمہ داریاں تو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو اس دنیا کو جائے عمل سمجھتا ہے جس کے پیش نظر زندگی کا ایک بلند نسب العین اور ایک اعلیٰ مقصد ہے جو اپنے آپ کو ایک اہم خدمت پر معمور اور ایک بالا تر ہستی کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے اور جس کو یہ یقین ہے کہ اس دنیا میں وہ جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ انعام مستقبل کی دائمی زندگی میں پائے گا ورنہ جو غریب پہلے ہی اپنی جان سے بیزار ہو اپنے عمل کے نتائج سے مایوس ہو اپنے گرد و پیش کی مشکلات سے شکستہ خاطر ہو دنیا کے ہر حادثے سے ڈر کر ہر مصیبت سے سہم کر ہر انقلاب سے خوف زدہ ہو کر عدم کی گود میں پناہ لے رہا ہو اس بزدل پست ہمت اور بے چارہ عزم انسان سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ذمہ داریوں کے اس بھاری بوجھ کو اٹھائے گا اور خام خواہ اپنی جان کو جہاد و قتال اور سیاست و فرما روائی کی مصیبت میں مبتلا کرے گا اس نے تو پہلے ہی دنیا کے بکھیڑوں کو چھوڑ کر موت اور دائمی موت کو اپنی زندگی کا منتہائے نظر بنا لیا ہے پھر اسے کیا پڑی ہے کہ شمشیر بکف ہو کر میدان عمل میں نکلے اور اس دنیا کے انتظام میں اپنا وقت ضائع کرے جس کی زندگی کو وہ بیکار اور جس کے سارے کارخانے کو وہ بے معنی اور بے نتیجہ سمجھتا ہے حاشیے میں لکھا ہے بدھ مذہب نے ترک دنیا کی جو تعلیم دی ہے اس پر یہاں تبصرہ نہیں کیا گیا چونکہ آگے چل کر مسیحیت کے باب میں بھی ہم کو یہی بحث کرنی ہے اس لیے یہاں اسے چھوڑ دیا گیا ہے پس بدھ مذہب جو اہنسا کا قائل ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا اور اس کے معاملات کی ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے اور اس کے باوجود جنگ و خور ایزی کو غیر ضروری سمجھتا ہے بلکہ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دنیا اور اس کے معاملات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے اس لیے قدرتی طور پر اس کو جنگ و پیکار سے بھی اجتناب ہے اس نے اہنسا کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ ترک دنیا اور راہبانیت کی زندگی میں تلوار کا کوئی کام نہیں ہے اور اس نصب العین تک پہنچنے میں اس سے کسی قسم کی مدد نہیں ملتی جو ایک بدھ سنیاسی کا منتہائے نظر ہے پیروان بدھ کی زندگی پر اہنسا کا اثر بدھ مذہب کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوئی طاقتور تہذیب قائم نہ کر سکا اس میں اتنی قوت کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ کسی تہذیب کو شکست دے کر اپنا اثر قائم کر دے جن جن ملکوں میں وہ پہنچا ان کی اخلاقی زندگی میں ایک منفی تغیر پیدا کرنے میں تو اسے ضرور کامیابی ہوئی مگر ان کے طرز سیاست اور ان کے نظام میں تمدن کو بدل کر ایک بہتر نظام قائم کرنے میں نہ وہ کامیاب ہو سکا اور نہ اس کی اس نے کوشش کی بلا شبہ اس کو دنیا میں بہت اشاعت نصیب ہوئی شرق اوسط اور شرق اقصہ میں اس کو جتنا عروج حاصل ہوا کسی اور کو نہ ہو سکا انسانی آبادی نے اس کو اتنی کثرت سے قبول کیا کہ آج بھی اس کے پیروؤں کی تعداد دنیا کے ہر مذہب سے بڑی ہوئی ہے لیکن تاریخ میں ایسی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ بدھ مذہب کے اثر سے کسی قوم کی زندگی میں کوئی بڑا انقلاب ہوا ہو یا اس نے دنیا میں کوئی عظیم و شان کارنامہ انجام دیا ہو بخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں اس کا مقابلہ کسی طاقتور تہذیب سے ہوا اس کو سخت شکست اٹھانا پڑی ہندوستان جو اس کی جنم بھومی ہے ایک عرصے تک اس کا حلقہ بگوش رہا پہلی صدی عیسوی میں تقریباً سارا ملک اس کا پیرو تھا تیسری صدی عیسوی میں بھی تین چوتھائی سے زیادہ آبادی بدھ مذہب رکھتی تھی چوتھی صدی میں جب فاہیان ہندوستان آیا ہے تو اس وقت بھی یہاں اس مذہب کا بول بالا تھا لیکن اس کے بعد جب برہمنی مذہب نے کروٹ بدلی تو اس کو تین صدی کے اندر اندر اس کے لیے میدان خالی کر دینا پڑا اور اس ملک سے اس کا نام ایسا مٹ گیا کہ آج بتیس کروڑ کی آبادی میں مشکل سے تین چار لاکھ بدھ نظر آتے ہیں میں لکھا ہے رس ڈیوڈس نے اپنی کتاب بدھ متی ہند بدھسٹ انڈیا میں اس مذہب کے اسباب زوال پر بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ برہمنی مذہب کے پیروؤں نے اسے تلوار سے نہیں مٹایا اگر اس تاریخی تحقیق کو مان لیا جائے تو یہ بدھ مذہب کی کمزوری پر اور بھی زیادہ قوی حجت ہے تلوار کے زور سے مٹ جانا تو صرف مادی قوت کی کمی پر دلالت کرتا ہے لیکن تلوار کے بغیر محض پر امن مقابلے میں ہی فنا ہو جانا تو اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ مذہب معنوی قوت کے اعتبار سے برہمنی مذہب کے مقابلے میں کمزور تھا اسی طرح افغانستان میں اشوک کے اثر سے بدھ مذہب کو کافی اشاعت نصیب ہوئی اور دوسری صدی عیسوی میں تو خود کابل کا بادشاہ میناندر یا ملندہ بدھ مذہب کا پیرو ہو گیا تھا مگر جب اسلام کی طاقتور تہذیب سے اس کا مقابلہ ہوا تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہر سکا چین میں اس کو جو کچھ ثبات نصیب ہوا وہ صرف تاوئزم کی مساعدت کا نتیجہ تھا ورنہ کنفیوشس کے مذہب نے تو اس کا خاتمہ ہی کر دیا تھا جاپان میں بھی شنٹو مذہب سے بہت کچھ لے دے کر اسے مصالحت کرنی پڑی حتیٰ کہ اس کے مقابلے میں اپنی ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بنیادی عقائد بھی بدل دینے پڑے باقی رہے دوسرے ممالک مثلا سیلون برما تبت وغیرہ تو وہاں کوئی ایسی طاقتور تہذیب ہی نہ تھی جو اس کی مزاحمت کرتی اس لیے وہ آسانی سے ان پر چھا گیا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس نے کسی زمانے میں بھی ان ملکوں میں تہذیب و تمدن کی روح نہیں پھوکی جس طرح پہلے وہ بے جان اور غیر متحرک تھے اسی طرح بدھ مت کے عہد میں بھی رہے علاوہ ازیں یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بدھ مذہب نے کسی جگہ حکومت کا مقابلہ کرنے اور سوسائٹی کے بگڑے ہوئے نظام کو درست کرنے کی جرت نہیں کی بدھ کے دستور العمل میں سیاست کو ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے اس نے حکومت میں حصہ لینے یا اس کو بدلنے کی بجائے ہر حال میں اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے عام اس سے کہ وہ جابر و ظالم ہو یا عادل و منصف اسی پر بس نہیں بلکہ اس نے شیطانی قوت کے مقابلے میں عجز و انکسار اور ظلم کے مقابلے میں مجبورانہ برداشت کی ایسی تعلیم دی ہے کہ اس کا کوئی پیرو سخت سے سخت مظالم پر بھی اف نہیں کر سکتا اس کا قول یہ ہے کہ انسان پر اس زندگی میں جتنے مسائب نازل ہوتے ہیں سب ان گناہوں کا نتیجہ ہیں جو اس نے اپنی پہلی زندگی میں کیے تھے لہٰذا جب کسی شخص پر کوئی دشمن ظلم کرے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ظالم قصوروار نہیں ہے بلکہ میں خود قصوروار ہوں میں نے گزشتہ جنم میں کوئی ایسا ہی گناہ کیا ہوگا جس کی یہ سزا مجھ کو مل رہی ہے یہ مذہبی عقیدہ بدھ کے پیروؤں میں غیرت و انتقام کے جذبات کو ٹھنڈا کر کے ایک ایسی انفعالی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ ہر تزلیل اور توہین اور ہر ظلم و جور کو برداشت کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک جابر حکومت کے لیے اس سے زیادہ مرغوب چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی ایسا مذہب اس کے لیے خطرہ ہونے کی بجائے مزید استحکام کا موجب ہوتا ہے جو رعایا اس قسم کے عقائد پر ایمان رکھتی ہو اسے اطمینان کے ساتھ ہر قسم کے ظالمانہ قوانین اور جابرانہ احکام کا تابع بنایا جا سکتا ہے اس کو ہر طرح ٹیکسوں اور رشوتوں کے ذریعے لوٹا جا سکتا ہے اس کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ہر قسم کے حملے کیے جا سکتے ہیں اسے ظالم حکمرانوں کی شیطانی خواہشات کے لیے ہر طرح استعمال کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ بدھ مذہب کو حکومتوں سے بہت کم مقابلے کی نوبت پیش آئی ہے بلکہ اکثر ملکوں میں تو حکومتوں نے اس کی مزاحمت کرنے کی بجائے سرگرمی کے ساتھ اس کی تائید و حمایت کی ہے بدھ کی دعوت شروع ہوتے ہی مگدھ کے راجہ بیم بسارہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے مذہب کی حمایت میں ایک فرمان شائع کیا اس کے بعد اس کا بیٹا اجت سترو بھی بدھ کا معتقد اور اس کے مذہب کا سرگرم حامی رہا کوسالہ کے راجہ پاس نادی اگنی دت نے خود اس کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی اس کے مذہب کو قبول کیا اور اس سے تعلقات بڑھانے کے لیے شاکیہ خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی اس کے علاوہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ سنیاس کا راجہ اونتی پت اور ایک دوسرا راجہ ایلیا بھی پت کا مرید اور اس کا معیت تھا اس دور سے گزر کر تیسری صدی قبل مسیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشوک نے اس مذہب کی سرپرستی کی اور اپنے تمام شہانہ وسائل استعمال کر کے نہ صرف اطراف و اکناف ہند میں بلکہ دور دور کے ممالک میں بھی اسے پھیلا دیا پھر پہلی صدی عیسوی میں کنشک نے اس مذہب کی سرگرمی کے ساتھ حمایت کی اس کے بعد تیسری صدی عیسوی میں وکرما جیت اول نے خود برہمنی مذہب رکھنے کے باوجود بدھ مت کی سرپرستی کی اور اس کو تقویت پہنچائی ساتویں صدی میں پھر ایک طاقتور راجہ ہرش کی سرپرستی اس کو حاصل ہوئی اور اس نے اتنے زور کے ساتھ اس کی حمایت کی کہ برہمنی مذہب کے شیدائی اس کے قتل کی سازشیں کرنے لگے ہندوستان سے باہر تبت اور منگولیا میں قبلائی خان نے اس مذہب کی اشاعت میں اپنی پوری قوت صرف کر دی کیونکہ وہ سیاسی وجوہ سے اپنی مملکت کے لیے اس کو مفید سمجھتا تھا چین میں شاہ منگ ٹی نے خود اس کے مبلغوں کو دعوت دی اور بڑھ کر اس کا استقبال کیا اس کے بعد بھی اکثر بادشاہ اس کی تائید اور حمایت کرتے رہے یہی حال دوسرے ممالک کا بھی ہے جن کا حال تاریخ کا تتبع کرنے سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے پس بدھ مذہب کو دنیا میں جو اشاعت نصیب ہوئی اور صدیوں کے پہم انقلابات کے باوجود وہ اکثر ممالک میں زندہ رہا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی طاقتور تہذیب رکھتا تھا یا اس کی قوت حیات مضبوط تھی بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جابرانہ فرما روائی کے آگے ہمیشہ سر جھکاتا رہا اس نے ظلم کے مقابلے کی کبھی جرت نہیں کی اور انسانیت کو سرکش حکمرانوں کے تسلط سے نجات دلانا کیا مانی اس کا خیال تک نہیں کیا اس لیے حکومت نے ہمیشہ اس کی تائید کی اور اس کے وجود کو اپنے غلبہ اور قہر کے لیے مفید سمجھا اس مختصر تبصرے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جنگ کے معاملے میں اسلام اور بدھ مذہب کے درمیان کس قسم کا اختلاف ہے اسلام کے نزدیک دنیا میں انسان ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی نجات کا راز اسی دنیا کو بہترین اسلوب سے برتنے میں مضمر ہے اس لیے وہ انسان کو ہر اس طریقے عمل کے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے جو اس کی اور اس کے ابنائے نو کی اخلاقی اور مادی فلاح اور دنیاوی زندگی کے بہترین انتظام کے لیے ضروری اور مفید ہے اس کے برخلاف بدھ مذہب کی نظر میں انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کی نجات بس اسی میں ہے کہ اس دنیا اور اس کے تمام تعلقات حتیٰ کہ خود اپنی ذات سے بھی کنارہ کش ہو جائے اس لیے وہ اس کو کسی ایسی عملی کوشش یا ذہنی دلچسپی کی اجازت نہیں دیتا جس کی بدولت دنیا کی کسی چیز سے اس کا رابطہ اور تعلق قائم رہتا ہو اب عقل سلیم خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ آیا اسلام کا جہاد انسانیت کے لیے زیادہ مفید ہے یا بدھ مذہب کی اہنسا